ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ مومن کی ابتدائی تین آیات ہا میم سے الہ المسیر تک اور آیت الکرسی صبح ہی صبح بیدار ہونے کے بعد ہی پڑھی تو ان دونوں کے ذریعے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور جس نے ان دونوں کو شام ہوتے ہی پڑھا تو ان کے ذریعے اس کی صبح ہونے تک حفاظت کی جائے گی جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اناسی یہ حدیث ضعیف ہے